لوگ سمجھنے لگے کہ امام مالک کے نزدیک تصویر جائز ہے اب دیکھیے صفا ایٹی سکس سے لے کر صفا نمبر سو تک صفا نمبر ایک سو ایک تک تصویر کی بحث ہے اس کتاب میں اس کتاب میں کہیں بھی نہیں ہے کہ امام مالک نے تصویر کو جائز کا لوگ سمجھ ہی نہیں رہے امام مالک کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں امام مالک اس محتاط عالم کا نام ہے جو حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی تکلیف کو بھی اہمیت نہیں دیتا ہے جس نے نو سال تک روزہ رسول پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے امام دار الحجرت امام دار الحجرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ وہ امام ہے جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا لوگوں نے کہا حضرت آپ حج کیوں نہیں کرتے ہو دوسرا حج کیوں نہیں کرتے امام مالک فرماتے ہیں میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے میں دوسرا حج نہیں کرتا ہوں امام مالک وہ ہیں کہ جب رسول اللہ کی حدیث کا درس دے رہے ہیں آپ کے آستین میں آپ کے کرتے میں بچھو گز جاتا ہے اور نو سو مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا امام مالک کا چہرہ متغیر ہو گیا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا پسینے کے قطرات نمودار ہو گئے لیکن چی بچی نہیں ہے ہل ڈل نہیں رہے ہیں جب حدیث کا درس ختم ہوا آپ نے کرتا اٹھایا شاگردوں نے دیکھا کہ بچھو نے نو جگہ ڈنک مارا کہا حضور آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا امام مالک فرماتے ہیں معاذ اللہ میں رسول اللہ کی بات کے کے مقابلے میں اپنی ذات کو ترجیح دوں نہیں میں رسول اللہ کے حدیث کے سامنے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دے سکتا مجھے بتاؤ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر کے کھینچنے والوں کو دے گا کیا امام مالک تصویر کو جائز کہیں گے صحیح بخاری کے اندر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف لائے سیدتنا عائشہ صدیقہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصویر وہ حرام ہے جس کا سایہ پڑتا ہو جیسے اسٹیچو وہ کتے کا ہو انسان کا ہو اگر اس کا سایہ پڑ جائے تو وہ حرام ہے لیکن غیر سایہ دار تصویر یعنی جو کپڑوں پر یا کاغذ وغیرہ پہ پرنٹ ہو جس کی جس کا سایہ نہیں پڑتا وہ حرام نہیں ہے صحیح بخاری سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے لیے ایک تکیے کا کور لے کر آئی اور اسے تکیے پہ لگا دیا اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ تشریف لائے جیسے ہی آپ نے اپنے قدوم ناز کو اپنے اس مبارک قدم کو جب یہ مکے کے شہر میں پڑ جائیں تو رب کہتا ہے لا اقسم بہاد البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ قدم رنجا ہے جہاں آپ اپنے قدوم کو رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن گزر کی کی قسم اس کفے حرمت پہ لاکھوں سلام سرکار نے اپنے مبارک قدوم کو اندر داخل فرمانا چاہا اچانک سرکار کی مقدس نگاہ نگاہیں تکیے پر پڑی سرکار نے قدم کو پیچھے لے لیا پیچھے لے لیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہو گئی میں اللہ و رسول کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ سرور انبیاء علیہ السلام میرے گھر میں نہیں آ رہے ہیں ارشاد فرمائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ تکیے پہ جو تم نے کور لگایا ہے اسے نکالو اسے پھاڑو اسے پھینکو مجھے بتاؤ تکیے پہ جو تصویر تھی اس کا سایہ پڑتا تھا بتائیں پیچھے والے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث کے مقابلے میں کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ تصویر جائز ہے تمہیں پتا ہی نہیں امام مالک کا مذہب کتنا محتاط مذہب ہے تینوں ائمہ کے نزدیک تراوی کتنی رکعت ہے بیس رکعت امام مالک کے نزدیک تراوی ماں وطر کے اکتالیس رکعت تراوی ماں وطر کے اکتالیس رکات ہے امام مالک سنتوں کا اتباع کرنے والے ہیں رسول اللہ کی بات پر جان چھڑکنے والے ہیں وہ سنت کو ہلکا جان کر اللہ بننے والوں میں سے نہیں ہے سنت تو ہے کٹا دی سنت تو ہے سنت کو ہلکا جانتے سنت کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے اور میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں کہ والاما آپ ایک ذمہ دار آدمی ہے آپ کو لاکھوں لوگ دنیا میں سنتے ہیں میں بڑی تعداد میں نوجوان طبقہ آپ کو فالو کرتا ہے دنیا بھر میں آپ کا چرچا ہے آپ کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں آپ کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھے آپ کا حلیہ ایسا ہو میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں والا ماں کتنی بڑی بات فرمائی والا ماں اگر مکروحات پر عمل کریں گے تو عوام حرام پہ اتر آئیں گے عوام کاہے پہ اتریں گی حرام پہ اور والاما اگر مستحب بات پہ عمل کریں گے مستحب بات پہ تو عوام کم سے کم فرض تو پڑے گی چونکہ عوام کے جو آئیڈیل ہیں عوام جن کو فالو کرتی ہے وہ علماء کا طبقہ ہے آپ چونکہ عالم ہونے کے دعوے دار ہے اور پیر بھی آپ کے نام کے ساتھ لا ینفق ہے جدا نہ ہونے والا حصہ ہے پیر صاحب تو ماشاءاللہ اللہ پیر صاحب کیسے ہوں امام مالک نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تصویر جائز ہے اچھا کہا کس نے امام مالک نے نہیں کہا تو کس نے کہا بارہویں صدی کے ایک مال کی عالم ہے بارہویں صدی ہجری کے آپ کو ایک بات بتا دوں مذہب مالکی کے سب سے بڑے عالم ہے حافظ ابن عبد البر مالکی اندلوسی اندلسی ان کی ایک کتاب ہے التقا جس میں پورا مذہب مالکی جمع کر دیا ہے انہوں نے اس میں وہ خود سایہ دار غیر سایہ دار تصویر کو حرام کہہ رہے ہیں آپ نے الانتقا کیوں نہیں دیکھی امام عبد البرمال کی بارہویں صدی کے ایک عالم کے قول کو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سایہ دار تصویر مکروح ہی ہے وہ بھی جائز نہیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہاں سمجھے پیر صاحب کیا کر کے گئے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ کو بوٹل میں دے دیے پیشاب اور سمجھے یہ مجموعہ نائنٹی سکس ہے مل رہے ہو ارے کھول کر کے دیکھو اندر کیا ہے گوبر ہے کیا حلوہ ہے دماغ خراب ہو گیا اوپر اوپر سے اچھا ہے ارے پہ چاندی کا ورق لگا دو تو جائے بدل جائے گی ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو نا لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ پیر صاحب ہم کو دے کر کیا گئے ہیں ارے پیر صاحب جو تم کو دے کر گئے وہ بیڑا غرق ہونے والی چیز ہے وہ بیڑا غرق ہونے والی چیز ہے اسی کتاب میں انہوں نے جو بحث کی ہے مذہب مالکی کے بارہویں صدی ہجری کے عالم کے قول سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تصویر غیر سایہ دار کی جو موضع احانت پر بنی ہو یعنی توہین کرنے کی جگہوں پر وہ انہوں انہوں نے نے لکھا ہے جائز بھی نہیں لکھا ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اور پیر صاحب نے یہاں کی مٹی وہاں کا روڑا بھان متینے کمبا جوڑا کہاں سے اٹھا کر لائے اور کہاں فتوا پیل دیا پیر صاحب نے کہ تصویر جائز تصویر کیسے جائز ہو تصویر جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے سن لو جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ سے وہ پردے جو تکیہ کے اوپر لگے تھے ہٹوا دیے تب آپ گھر میں تشریف لائے اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میں رات بھی آیا تھا لیکن آپ کے گھر میں نہ آنے کا سبب یہ ہوا کہ پردے پر تصویریں لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام اسی لیے میں داخل نہ ہوا پھر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان پردوں کو دیجئے اور انہیں توہین والی جگہ پر ڈال دیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پردوں کو پھڑوایا اور توہین والی جگہ ڈالا جب یہ حدیثیں موجود ہے حضرات اسلاف کرام کا عمل موجود ہے اب رہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویر الگ ہے کیمرے کی تصویر الگ ہے ماشاء اللہ دیکھو جب محقق لوگ پیدا ہوں گے اب بھوکے پیٹ سوئیں گے صبح جب کرتے کی جگہ پاجامہ پہنیں گے تو تحقیق بھی الٹی ہی ہوگی نا ارے بھائی کرتے کی جگہ کرتا پہنا کرو نا رات میں کھانا وانا کھا لیا کرو بعد میں تحقیق کیا کرو تو تحقیق کرنے لگے وہ تصویر الگ تھی یہ تصویر الگ ہے اچھا بندے مومن کا قتل حدیث میں ہے کہ نہیں حرام ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے نا اچھا قتل کو جائز سمجھ کر کیا تو اس وقت کیا پستول تھی بم تھے نہیں تھے ظاہر سی بات ہے تلواریں تھی اس زمانے میں اسی طرح قتل ہوتا تھا اچھا آپ کوئی تلوار سے قتل کرے اور کوئی پسٹل کا ٹریگر دبا کر مار دے تو اب کوئی مفتی صاحب یہ کہیں حدیث میں جس کو حرام کہا گیا وہ تو تلوار سے قتل ہے پستول سے تھوڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ انگریز اتنا کم بخت ہے پہلے بھی جب برطانیہ سے آیا تھا تو اہل حدیث فرقہ پیدا کر کے چلا گیا اہل حدیث فرقہ اور دیوبندی فرقہ اور قادیانی فرقہ پیدا کر کے گیا وہ جس کے رد میں ابھی پاکستان کے علماء نے دھرنا دیا رہے وہ مرزا غلام قادیانی پہلے چھپن سال تک خود کہتا رہا اللہ کے رسول آخری نبی ہے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ذلی نبی بروزی نبی آتائی نبی اور اتنا بڑا وہ خر دماغ تھا اتنا بڑا خر دماغ تھا کہ اس کا بیٹا حدیت المہدی کے اندر لکھتا اس کی کتاب کے اندر کہ ایسی کون سی بیماری تھی جو میرے باپ میں نہیں تھی دنیا کی ہر بیماری اس کے اندر موجود تھی غیر سایہ دار تصویر کو مکروح تنظی کہا ہے جائز نہیں کہا ہے ورنہ خود امام مالک اور ان کے مذہب کے بہت بڑے عالم ابن عبد البرمال کی رحمت اللہ علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ جن کی ہندوستان میں مسلم شریف پر شرار چھپتی ہے دو جلدوں کے اندر انہوں نے تو ہر ہر تصویر کو تصویر کی ہر ہر ہادی صورت کو ہر نت نئی شکلوں کو حرام قرار دیا ہے تمام ائم عربہ نے تصویر کو حرام کہا ہے ہمارے لیے سبیل مومنین یہ ہے نجات کا راستہ یہ ہے الگ الگ تحقیقوں کے چکر میں پڑھ کے خدا کے لیے اپنا وقت مت گمائیے الگ الگ تحقیقوں کے چکر میں پڑھ کے اپنا وقت مت گوائیے اور آپ تو دنیا بھر میں تقریریں کرتے ہیں بیعت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ پیر صاحب بھی ہیں آپ لوگوں کو حلقہ ارادت میں شامل بھی کرتے ہیں آپ خود سوچیے آپ کو ہونا کیسا چاہیے صحابہ کرام جب انہیں معلوم پڑتا کہ میرے آقا کی یہ سنت ہے اللہ کی قسم وہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے سنت پہ عمل کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہم سے نہ چھوٹے اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے آپ اپنے آپ کو ان تمام القاب کا حامل سمجھتے ہیں کیا آپ کو سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے چھوڑیے اجماع کی بحث کو چھوڑیے واجب کے بحث کو لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک مشداری سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے بعد بھی آپ داڑھی پر قینچی چلاتے ہیں کیا آپ کی عقیدت پر قینچی نہیں چلتی ہے آپ کے چھاتی پر قینچی نہیں چلتی ہے جب تم قبر میں جاؤ گے اور آمینہ کے لال کی آمد آمد ہوگی جناب رسول کریم تشریف لائیں گے بتاؤ سرکار کو کون سا منہ دکھاؤ گے سرکار کو کون سا منہ دکھاؤ گے اور آج جو لوگ ان کو فالو کر کے داڑیاں چھلوا رہے ہیں اور داڑھی کے بال کو نالی میں گٹر کے اندر بہا رہے ہیں وہ سوچیں کہ قیامت کے میدان میں کوئی شامی کوئی برطانوی کوئی پاکستانی حوض کوثر نہیں پلائے گا آمینا کا لال پلائے گا اس لیے آمینا کے لال کی سنت کو پالو سنت کا مزہ